انہی میں سے بھیجیں جو ان لوگوں کے سامنے آپ کی کتاب کی تلاوت کریں گے اور لوگوں کو کتاب کی تعلیم دیں گے حکمت کی تعلیم دیں گے اور لوگوں کے نفوس کو پاکیزہ کریں گے بلا شبہ آپ غالب حکمت والے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلاۃ والسلام کی دعائیں چل رہی ہیں کہ جب انہوں نے بیت اللہ شریف کی تعمیر فرمائی تو اس وقت تو یہ دعا کرتے رہے کہ اللہ اس کو قبول فرما پھر اس کے بعد اپنے لیے دعا کی کہ اللہ ہمیں اپنا فرما بردار بنا اور ہماری اولاد کو بھی اور حج کا جب اعلان کا حکم ہوا کہ آپ حج کے لیے لوگوں کو بلائیں تو بلایا پھر دعا کی کہ ہمیں حج کے مناسب سکھا دیں تو جبرائیل علیہ السلام آئے سکھائے جو عرض کر دیا آج ابراہیم علیہ السلام کی بھی دعا کا ذکر ہے جو تعمیر کعبہ سے فارغ ہونے کے بعد آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعا مانگی کہ اللہ تعالیٰ میرے خاندان میں سے ہی آخری پیغمبر بھیج جس کے یہ یہ کام ہوں گے ایک تو کتاب اللہ کی تلاوت کریں گے دوسری کتاب کی تعلیم دیں گے تیسرا حکمت سکھائیں گے فراست دانائی دین کی سمجھ حکمت کمانا ہوتا ہے اور لوگوں کے نفوس کو دلوں کو پاک کریں گے یہ ان کا کام ہو ایسا ایسی صفات کا متصف آخری پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم میری امت میں سے بھیج میری جو ابھی اوپر دعا ہوئی تھی کہ من ضروریت نا امت مسلمت الگ کہ میری امت کو بھی اپنا فرما بردار بنا میری ضروریت میں سے جو جماعت ہے اولاد میں سے جو معقول جماعت ہے اس کو بھی اپنا فرما بردار بنا تو اسی اولاد میں سے آخری پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بھیج دے چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم مٹی اور پانی کے درمیان میں تھے یعنی ابھی انہیں پیدا نہیں کیا گیا تھا انا نبی و آدم و بین الماء و تین میرے آخری پیغمبر ہونے کے بارے میں روحوں کے متعلق فیصلہ ہو گیا تھا کہ اس روح کو آخری پیغمبر بنانا ہے پھر بعد میں انسان کی روح کو جسد عنصری دیا گیا تو آدم علیہ السلام کو پہلے پیدا کیا گیا نبی بنایا گیا لیکن میں اس وقت بھی مشورے میں نبی ہو چکا تھا آخری نبی اس کا تیسرے بارے میں انشاءاللہ ہم تفصیل سے عرض کریں گے بحض اللہ نبی جین آتی تو تم کتاب حکمت پھر فرمایا کرتے تھے کہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں جو اس میں دعا ہوئی کہ مجھے آخری پیغمبر <clears throat> ہونے کی حیثیت سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ میں عیسی علیہ السلام کی بشارت ہوں جس کو ممبادس احمد اٹھائیسویں پارے میں قرآن مجید نے بیان کیا کہ علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے لوگوں کو بعض و نصیحت اور تبلیغ کی اور پھر فرمایا کہ میرے بعد ایک آخری پیغمبر آئے گا جس کا آسمانی نام احمد ہے آپ کا فرشی نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور آسمانی نام آپ کا عرشی نام احمد ہے پھر فرمایا کرتے تھے کہ میں اپنی ماں کی خواب کی تعبیر ہوں تو کئی دفعہ آپ یہ جملہ ارشاد فرماتے تھے کہ میں اپنی ماں کی خواب کی تعبیر ہوں تو ایک مرتبہ ایک صحابی نے عرض کیا اللہ کے رسول آ آپ کی امی کی خواب کیا تھی اس کی کیا تعبیر اور خواب کیا تھی ہمیں یہ سمجھ نہیں آتی بات تو آپ نے فرمایا کہ میری امی کو اس وقت خواب آئی تھی جب میں شکم مادر میں تھا کہ ایک نور ہمارے گھر سے اٹھا ہے جو شام تک چلا گیا ہے تو پورے علاقے کو اس نے روشن کیا ہے تو عرب جو ہے جو اس وقت کے تعبیر بتانے والے تھے وہ کہا کرتے تھے کہ اس گھر سے ایک ایسا لڑکا پیدا ہوگا جو ان تمام علاقوں کا سردار بنے گا بڑا بندہ ہوگا یہ جب کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تعبیر نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کے ہونے کے ساتھ ساتھ یہ تعبیر بتاتے تھے کہ مکہ سے اس نور کا نکل کر شام میں جانا یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ شام والی فلانی جگہ میں پھر عیس علیہ السلام میری تائید کے لیے اتریں گے جو حدیث میں آتا ہے نا کہ قرب قیامت کے وقت بیت المقدس کے اوپر سے حضرت عیسی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نازل فرمائیں گے تو آپ اپنی امی کی خواب کی تعبیر یہ بتاتے تھے کہ میرا آخری پیغمبر ہونا اس میں ذکر ہے اور یہ کہ میری تائید اور میری شریعت کی تبلیغ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ آسمانوں سے حضرت عیسی علیہ السلام کو نازل فرمائیں گے تو یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے اس دعا کا جواب اللہ تعالیٰ نے دوسرے مقام پہ دیا ہے جب دعا قبول ہو گئی اللہ تعالیٰ نے آخری پیغمبر بھیج دیا تو پھر فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اس با رسول من انفسہم یتلو علیہم ہی و ذکی ام بنتم الکتاب و الحکمہ و انقان بن قبل مبین ہم نے لوگوں کے اوپر احسان کیا لوگوں کے اوپر ہم نے احسان کیا ان آخری پیغمبر ان میں بھیجا اور اس کی صفات یہ یہ ہے کہ یہ لقدم علمینین اصبا اس ام رسولم من انفسہ یتلو علیہم آیات ہی و ذکی ام وی المحم و انکان من قبل الفیظ ضلع دونوں ایتوں میں فرق ہے اس بات کا ذکر سورہ جمعہ میں بھی ہے سورہ جمعہ میں کہ ہم نے ایسا رسول بھیجا جس کی یہ صفات ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی ایسا آخری رسول بھیج یتلو علیہم آیات کا جو آپ کی کتاب کی آیات کی تلاوت کرے گا پہلی آیات کی تلاوت ایسا رسول بھیج جو آپ کی کتاب کی آیات کا تلاوت کرے گا نمبر دو لوگوں کو کتاب کی تعلیم دے گا نمبر تین حکمت کی تعلیم دے گا نمبر چار دلوں کو پاک کرے گا یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا کی ترتیب ہے جو آج کے سبق میں ہے دعا جب قبول ہو گئی اللہ تعالیٰ نے صدیاں بعد آخری پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بھیج دیا تو پھر دعا کی قبولیت اللہ تعالیٰ نے جس ترتیب پہ فرمائی وہ اس ترتیب سے اور ترتیب یعنی کچھ برعکس ہے ترتیب کیسے فرمایا لقد من اللہ علمین ازبا باصفیم رسول من انفسہم اللہ تعالیٰ نے احسان کیا آخری پیغمبر بھیجا آپ لوگوں کے لیے انہی خاندان میں سے رسول من انفسہم یدلو علیہم آیات ہی اس رسول آخری کا کام یہ ہے کہ میری کتاب کی آیات کی تلاوت کرے گا وہ یوزکی اور لوگوں کے دلوں کو پاک کرے گا یہاں تزکیہ آخر میں ہے وہاں تزکیہ جب دعا قبول ہو گئی رسول کو منصب عطا کر دیا گیا کہ آپ نے دنیا میں جا کے یہ کام کرنا ہے تو اس رسول کا کام یہ ہے کہ آ اللہ تعالیٰ کی کتاب کی آیات کی تلاوت کرے گا تلاوت کے بعد لوگوں کے دلوں کو وہ پاک کرے گا وہ سب ہے وہ علم حمل کتاب تزکیہ نفس کے بعد پھر لوگوں کو کتاب کی تعلیم دے گا اور جب کتاب کی تعلیم ہو گئی بل حکمت اور لوگوں کو حکمت اور دانائی اور فراست سکھائے گا وہ ان قانون قبل لفیق غلال مبین یہ جو آج سردار بنے دین کے یہ اس سے پہلے جاہل لوگ تھے آپ ہمیشہ لیٹ آتے ہو اور سب کو کڑسم کڑسم کر کے آگے آ کے بیٹھتے ہو وہ یہ بات ہے نہ تم بدلا نہ میں بدلا تو پھر بدلا تو کون بدلا پیچھے آ کے بیٹھنا چاہیے تو دعا کی ترتیب تو یہ تھی کہ رسولم منہم یتلو علیہم آیات کا کہ رسول کتاب کی یاد کی تلاوت کرے گا لوگوں کو کتاب کی تعلیم دے گا حکمت سکھائے گا تزکیہ نفس آخر میں ہے دعا میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا جب اللہ تعالیٰ نے دعا قبول فرما دی تو پہلے فرمایا کہ یہ کتاب کی آیات کی تلاوت کرے گا پیغمبر اور پھر فوراً لوگوں کے دلوں کو پاک کرے گا پھر اس کے بعد کتاب کی تعلیم دے گا کتاب کی تعلیم تب فائدہ دے گی جب اندر کا نظام درست ہوگا جب اندر کا نظام درست نہیں ہے تو پھر انسان کتاب کی تعلیم دیتا رہے پڑھتا رہے لکھتا رہے تو کوئی فائدہ ہی نہیں ہے ثواب ہی نہیں ہوگا اور الٹا ممکن ہے خطرہ ہو جائے گا آپ لوگوں کو یاد ہے کہ عربی منجد ہے عربی منجد اس کا نام ہے المنجد عربی سے اردو کی لغت بتاتی ہے یہ کتاب یہ عیسائی نے لکھی ہے اب بڑی بات ہے ہزاروں الفاظ ہیں اس میں ظاہر ہے کہ کوئی بھی شخص جب مسلمان نہیں ہوگا تو وہ درمیان میں کہیں نہ کہیں اپنی زہر وہ ظاہر کرے گا اس نے جس جگہ پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کی نا کہ پیغمبر کیا ہوتا ہے کہتا ہے ہو رجل کا نید النبوا رسول وہ ایک رجل ہوتا ہے ایک آدمی ہوتا ہے کا نید النبوا جو نبوت کا دعویٰ کرتا ہے یعنی ایک ہے نبوت کا دعویٰ کرنا اور ایک آپ باقاعدہ نبی ہونا یہ دونوں میں فرق ہے اس نے اپنی زہر لی ہے اب یہ تو یہ تو مرزا غلام احمد کے عدیانی نے تو تو کا ید النبوا اس نے بھی تو نبوت کا دعویٰ کیا ہے نا غور رجل کان ید نبوا کہ اس نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا ہے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی اس نے تعریف کی تو کہا کہا کہ ہو رجل اللہ کان ید نہید النبوا کہ جس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے حالانکہ یہ غلط تعریف ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تعریف نہیں وہ تو برحق پیغمبر ہیں دعوے کی ضرورت نہیں ہے وہ تو آپ کے آنے سے پہلے آپ کی بشارتیں موجود تھیں کہ آخری پیغمبر ہے تو بات یہ ہے کہ اندر کا نظام جب نہ بدلا ہوا ہو تو پھر بہت ساری کتابیں پڑھ لینے سے مطالعہ کر لینے سے یہ کر لینے سے وہ سرات مستقیم نہیں ملتا تو فرمایا کہ ہم نے لوگوں پر احسان کیا پیغمبر بھیجا انہی میں سے تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ پیغمبر فرشتہ ہے اور ہم تو انسان ہیں اس کو آٹھویں پارے میں قرآن مجید نے جواب دیا ہے کہ ہم نے کیوں فرشتہ پیغمبر نہیں بھیجا اور پھر آیات کی تلاوت کرے گا اور پھر واؤ لایا اس کے بعد اور لوگوں کے دلوں کو پاک کرے گا اور حکمت سکھائے گا اور یہ اس کے کارنامے ہوں گے تو تعلیم کتاب آیات کی تلاوت تعلیم کتاب اور حکمت اور تذکیہ چار منصب ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض بے راہ لوگوں نے کہیں کہیں یہ لکھا اور جملے بولے ہیں کہ قرآن مجید کی آیات کی تلاوت کرنے کا کیا فائدہ ہے جب بندہ سمجھتا ہی نہیں ہے تو اس کا مفہوم سمجھنا چاہیے صرف آیات کی تلاوت کا کیا فائدہ ہے یہ غلط بات ہے صرف کتاب کی آیات کی تلاوت کا فائدہ ہے اس کا ثواب ہے اور اس کے ثواب پر دلائل ہیں احادیث ہیں اور قرآن مجید میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو منصب بیان فرمایا کہ یترو علیہ آیات ہی پہلا منصب یہ ہے کہ کتاب کی آیات کی تلاوت کریں گے دوسرا منصب یہ ہے وہ یوزکی تیسرا منصب ہے وہ اللہ الکتاب چوتھا منصب ہے والحکمہ تو یہ چاروں کام اپنے اپنے مقام پر ہیں اور صرف کتاب کی آیات کی تلاوت کرنا بھی ثواب ہے جو حدیث ہے کہ الف لام میم میں نے کہتا کہ ایک حرف ہے الف الگ حرف میم الگ حرف حدیث ہے قرآن مجید کی فضیلت کے بارے میں دوسری بات تعلیم کتاب دیکھو دوستو یہ عرب لوگ صاحب لغت ہیں اور فصاحت و بلاغت تو میں کئی دفعہ عرض کر چکا ہوں جمعہ کی گزارشات میں بھی کہ ان کی گھر کی لوڈی تھی یہ اتنے فصیح اللسان تھے اس لیے قرآن مجید فصاحت و بلاغت والا معجزہ لے کر آیا کہ ان اس زمانے کا رد کیا ہے جیسے موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جادوگروں کا چرچا تھا تو ایسا موسیٰ موسی السلام کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا اس زمانے میں فصاحت و بلاغت اپنے عروج پر تھی تو قرآن مجید کتاب فصاحت و بلاغت کی اعلیٰ کتاب قرآن مجید اللہ تعالیٰ نے بھیجی تو ان کو تو ویسے ہی کتاب سے تقسیم کر دینے چاہیے تھے کہ وہ آخری پیغمبر اور اس کا استاد بنا کر بھیجنا اس کی تعلیم کرانا اس کا واض و نصیحت کرنا تبلیغ کرنا تقریر کرنا جمعے پڑھانا خطبے دینا یہ کیا ضرورت تھی وہ تو صاحب لغت ہیں عرب ہیں فساد و بلاغت کے امام ہیں تو ان کو تو ضرورت نہیں تھی ہمارے لیے کوئی مترجم ہونا چاہیے تھا کہ عجم لوگ ہیں یہ وہ تو عرب تھے معلوم یہ ہوا کہ آسمانی علم اللہ رب العزت کے معلم کے بغیر نہیں سمجھ میں آتا چنانچہ ایک انصاری صحابی ہیں جب عید نازل ہوئی کہ روزے کے متعلق حتہ ایت گیا اب یز من القیت الاسود یہاں تک کہ سفید دھاگا کالے دھاگے سے جدا ہو جائے تو اس وقت سے پہلے پہلے کھانا بند کر دو صبح سحری کی بات ہو رہی ہے تو اس صحابی نے کیا کیا عرب ہے صحابی نے کیا کیا دو دھاگے ایک کالا اور سفید سرانے کے پاس رکھ لیا اور اس سے پہلے پہلے کھاتے پیتے رہتے تھے اور دھاگے کو دیکھتے رہتے تھے کہ یہ من الخیت من الابجس یہ اسود اور ابجس آپس میں ابھی ممتاز نہیں ہوا لہذا کھانا جائز ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا تو آپ نے فرمایا دوست ابیس سے مراد صبح صادق ہے اسود سے مراد صبح کاذب ہے یہ کالا دھاگا اور سفید دھاگا نہیں ہے تو معلوم ہوا کہ صاحب لغت ہونے کے باوجود اللہ کی طرف سے معلم کی ضرورت تھی بات ہے چنانچہ اور بھی کئی مقامات پر ایسی بات ہوئی قرآن مجید نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف فرمائی کہ ارسل ارسل رسول رسول بالہدا الحق الدین کلی بالہدا ہم نے پیغمبر بھیجا اس کو ہدایت دے کر وہ پیغمبر جو بھیجا ہے اس کو ہدایت کیا دی اور وہ ہدایت کا پیغام کیا ہے اس کا نمونہ کیا ہے وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے تب عمل کرنا آسان ہوگا تو کوئی شخص یہ سمجھے کہ وہ ہم جال و نہ جال وہ بھی انسان تھے ہم بھی انسان ہیں اور ہم قرآن کو خود سمجھتے ہیں اور ایک سلسلے زہاب سے یہ سلسلہ تو زہاب سے وہ نہیں سمجھنا چاہتا خود سمجھنا چاہتا ہے تو گمراہ ہو جائے گا اور ایسی مثالیں موجود ہیں کوئی شخص محسوس نہ کرے میرے جملے سے کہ مودودی صاحب سے یہی غلطی ہوئی تھی دوستو کہ وہ ایک اردو کا کالم نگار تھا اور وہ اردو تاریخ داں تھا اور وہ اپنی فراست اور سمجھ کے مطابق اس نے قرآن کی تفسیر لکھی تھی جس سے اس سے غلطی ہوئی خلافت ملوکیت لکھی جس میں صحابہ اور غیر صحابہ کو ہم رجال نہن و رجال کہہ دیا پھر جب ادھر ادھر سے آوازیں اٹھی تو معذرت نامہ تو ایک عاجز شخص کے عمدہ شخص کے قبضے میں ہوتا ہے نا تو ویسے تو نہیں ہوئی لیکن وہ کتابوں سے آہستہ آہستہ وہ صفحے ہٹتے گئے اور وہ دوبارہ جو چھپتی گئی تو درست کیوں ہوا ایسا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگرد ہیں صحابہ کرام صحابہ کرام سے پھر تابعین تابعین یہ ترتیب یوں چل کر آئی ہے قرآن مجید کی تشریح احادیث کی تشریح اسلامی تعلیمات اس ترتیب پر کوئی شخص اگر علم دین کو پڑھتا ہے تو وہ استقامت علی دین والا بھی ہوتا ہے اور صحیح سرات مستقیم والا بھی ہوتا ہے ایک ایک عورت آئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مسئلہ پوچھنے کے لیے تو آپ نے فرمایا یہ جواب ہے کہا حضرت اگر میں پھر کبھی حاضر ہوں میں مر گئی تو پھر تو مسئلہ پوچھنے والا ہی کوئی نہیں رہے نا میں تو پھر مسئلہ ہی پوچھنا تو میں زندہ ہوں گی تو مسئلہ پوچھوں گی جب میں مر گئی تو بات ہی ختم لیکن اگر میں آؤں مسئلہ پوچھنے کے لیے اور آپ بھی انسان ہیں دنیا سے تشریف لے جا چکے ہوں تو پھر میں مسئلہ کس سے پوچھوں تو آپ نے فرمایا کہ ابو بکر سے پوچھو پھر مسئلہ پھر ابو بکر سے مسئلہ پوچھو کیونکہ تعلیمی کتاب کے سب سے بڑے ماہر شاگرد وہ میرے ابو بکر ہیں اس سے پھر پوچھو مسئلہ معلوم یہ ہوا کہ یہ تعلیم و تعلم یہ ایک سلسلہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہاں تک پہنچا اس سلسلے کے ساتھ جڑ کر جو علم دین علم شریعت کو سمجھتا ہے وہ سرات مستقیم پر رہتا ہے اور جو ادھر ادھر کی اردو کتابوں کی دوسری کتابوں کا مطالعہ کر کے ایک حدیث کو تو پڑھ لیا اور اس کو سامنے رکھ دیا اور دوسرا ذخیرہ حدیث وہ سامنے نہیں لائی ایک دفعہ یہاں درس مغرب کے بعد ہوتا تھا جب پہلے تو میں نے وہ حدیث نقل کی کہ سہائے ستم حدیث آئی ہے انا نبی و آدم و بین الماء والدین رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ میرے بارے میں آخری نبوت کا فیصلہ ہو چکا تھا جب آدم ابھی پیدا ہو اللہ رب العزت کر رہے تھے وہ شخص کہنے لگا کوئی حدیث نہیں ہے ایک ادھر میں نے اتنا مطالعہ کیا ہے فلاں کیا ہے یہ کیا یہ غلط بات ہے آپ کا آپ کی نظر سے کیسے اتنا ذخیرہ حدیث گزرا ہے کہ آپ نے اتنی جلدی انکار کر دیا میں نے اندر جا کر اس کو ترمزی شریف نکال کے دکھائی کہ یہ حدیث ہے تو بات یہ ہے کہ بندہ ویسے ہی مطالعہ کرے تو کوئی ایک آدھ عزیز سامنے آ جائے گی اور اس کے مطابق اپنی زندگی کا وہ فیصلہ کر دے گا دوسرا ذخیرہ جو اسلام کا ہے اس سے وہ بے ابھی تک وہ بے خبر ہے تو غلط ترتیب بن جائے گی اس لیے کتاب اللہ اور رجال اللہ یہ دونوں ضروری چیزیں ہیں کہ اللہ کی کتاب اللہ کے رجال کے ذریعے سے سمجھنا ہے تو پھر تو وہ صحیح فراست کے ساتھ حکمت کے ساتھ ترتیب کے ساتھ وہ سمجھ میں آئے گی جن لوگوں نے صرف رجال اللہ اللہ کو کو لیا کتاب چھوڑو جی ہمارے لیے اولیاء ہی کافی ہیں وہ بدت کا شکار ہو گئے اور ایسی فضول کسی کہانیوں میں لوگوں کو ڈال دی ہے کہ یہ برکت ہے یہ فلان ہے یہ دیوار بھاگ گئی اور جنہوں نے صرف کتاب کو لیا اپنی سمجھ کے مطابق اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس سلسلے سے وہ نہ جڑے تو ان سے پھر ایسے ہی مفسر پیدا ہوتے ہیں جن کا